جناب حضرت مولانا محمد الیاس کھمن کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات سے خطاب فرمائیں آپ ان کا استقبال کیجیے الحمد للہ الحمد للہ شریک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 أوتيت جوامي الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وتهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت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 عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جناب نگر ضلع چنیوٹ میں ہونے والی یہ اکتیسویں سالانہ عالمی کانفرنس ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت رکھنے والے کارکن جمع ہو کے حضور کی ختم نبوت کا اعلان بھی کرتے ہیں اور مرز کا مرز کا دیانی کی تحریک کے خلاف گزشتہ اپنے اکابر کی کارگزاری سنتے ہوئے آئندہ سال بر کے لیے لائے عمل کو لے کر یہاں سے پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ ختم نبوت کے عنوان پہ اس انداز پر گفتگو کرنی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سمجھ آئے اور اس بات کا بھی احساس ہو کہ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہم نے حضور کو آخری نبی مانا ہے اور ہم ان کے بعد کسی بھی قسم کے نبوت کے قائل نہیں آخر وجہ کیا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کے قائل نہیں یا حضور کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں نہیں میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میری پوری گفتگو کے دوران آپ حضرات کا مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ کوئی شخص کسی بھی قسم کا نعرہ نہ لگائے میں چاہوں گا دلائل کے ساتھ ختم نبوت کے کام کی وکالت کروں عقلی اور نقلی آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں میں کئی بار گزارش کرتا ہوں خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ مجمع میں نعرہ لگے اور شور ہو اور وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ مجمع پہ سناٹا اور خاموشی ہو تاکہ وہ اپنے دلائل پیش کر سکے وقت بہت کم ہے میں نے انشاءاللہ شاء اللہ عزیز ساڑھے چار بجے تک اپنی گفتگو ختم کر کے حضرت خاکوانی صاحب دامت برکات ہم کو دعا کی دعوت دینی ہے میں نے اس لیے حضرت سے گزارش کی ہے کہ آپ تشریف رکھیں کرسی پر تاکہ مزید پانے اور جانے اور دعوت دینے وقت نہ لگے میں نے آپ کی خدمت میں آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا جس کے تین لفظ ہیں اور میں نے تین احادیث سے مبارکہ تلاوت کی ہیں ایک حدیث کے راوی حضرت ابو حریرا دوسرے کے راوی انس بن مالک اور تیسرے کے راوی راویہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے میں نے آپ کی خدمت میں تین باتیں پیش کرنی ہے اور خلاصہ اس کی دو باتیں ہوں گی حضور کی نبوت کا مقام اور نبی کے ہمارے پیغمبر کے بعد کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں خلاصہ یہ ہوگا لیکن تین باتیں ذہن نشین فرمائیں نمبر ایک ذات نبوت نمبر دو دلیل نبوت نمبر تین وصف نبوت میں نے ان تین عنوان کو دلائل کے ساتھ چلانا ہے نمبر ایک ذات نبوت نمبر دو دلیل نبوت اور نمبر تین وصف نبوت جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذات نبوت کا نام محمد ہے اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر کو خدا نے جس خمیر سے پیدا کیا ہے اس خمیر کو جنت الفردوس کہتے ہیں اس پہ دلیل قرآن بھی ہے اس پہ دلیل حدیث مبارک بھی ہے قرآن کریم میں آیت آپ گھر جا کر اس کی تفاصیر کو مطالعہ فرمائیں منہا خلقنا کم مفیحا نعید کم و منہا نخرج کم تارت اخرا اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر الجامل احکام القرآن میں حضور پاک سلم کی مرفو حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس قبر کی مٹی سے اس کو پیدا کرتے ہیں جس قبر کی مٹی میں اس میں جا کر دفن ہوتا ہے مام مولود اللہ یونسر علیہ تربت و حفرت ہی جس قبر میں جا کے دفن ہونا ہے اس قبر کی مٹی سے خدا اس کو پیدا کرتے ہیں اس حدیث سے مبارک اور آیت کی روشنی میں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہمارے نبی جس جگہ سے پیدا ہوئے ہیں اسی جگہ پہ حضور دفن ہوئے ہیں اور جس جگہ پہ میرے پیغمبر مدفون ہے اس جگہ کا نام جنت ہے ایک شخص مجھے کہنے لگا میں نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا میں نے کہا ضد کی بات نہیں تم دلیل پیش کرو نبی کا روزہ جنت کیوں نہیں کہتے اس پہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے صحیح بخاری میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منور آئے جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے تعمیر کے لیے مسجد نبی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا مسجد نبی کی جگہ کو کھودا گیا اسی مسجد نبی میں نبی کا روزہ ہے مسجد نبی کو کھودا ادھر مشرق کی ہڈیاں نکلی ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو مشرق کی ہڈی تو نظر نہ آتی اس لیے کہ کافر اور مشرق کی ہڈی کبھی جنت میں ہوا نہیں کرتی اس بخاری کی دلیل کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں پیغمبر کا روزہ جنت نہیں میں نے کہا تو بخاری کی روایت کی بنیاد پہ کہتا ہے میں قرآن کی بنیاد پہ کہتا ہوں جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ دلیل جو بخاری میں ہے اس دلیل کا جواب قرآن میں موجود ہے کہا جی قرآن میں جواب کدھر ہے میں نے کہا خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا پھر خدا نے حکم دیا اس آدم میرے آدم کو سجدہ کرو فسجد کلہم تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اللہ ابلیسا ابا وستقبر وکان من الكافرین ابلیس نے انکار کیا تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا وکان من الكافرین بعض مفسرین کہتے ہیں سارا من الكافرین انکار کیا تو کافر ہو گیا اور بعض کہتے ہیں ازل سے کافر تھا جس نے کفر کا اظہار اب کیا ہے میں نے جب ابلیس کافر ہوا تو مجھے بتا ابلیس کہاں پہ تھا ابلیس بھی جنت میں ہے آدم بھی جنت میں ہے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو کافر ہوا یہ تو کافر ہو کے جنت میں تھا تو نے کہا مشرق کی ہڈی جنت میں نہیں میں نے کہا ابلیس کا وجود تو جنت میں ہے مجھے کہنے لگا جی قرآن آگے پڑھیے قرآن اس کا جواب دیتا ہے خدا نے کہا اخرج ابلیس تو کافر ہے جنت سے نکل جا میں نے کہا بخاری بھی آگے پڑھیے بخاری جواب دیتا ہے نو میرے پیغمبر نے مشرق کی ہڈی کو لیا نکال دیا تو پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور جنت میں ابلیس کفر کرتا ہے خدا کافر کو نکال دے وہ جنت ہے ادھر مشرق کی ہڈی یا نبی نکال دے تو یہ بھی جنت ہے توجہ نعرہ نہیں لگانا میں نے عرض کیا ادھر مشرق کی ہڈی ہے نبی نے نکالا ادھر ابلیس کا وجود ہے خدا نے نکالا تو وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت میں نے اس پہ دلیل دی ہے کہ میں نبی کا روزہ جنت ہے حضور اس جنت کے وجود سے پیدا ہوئے اور پھر نبی کو خدا نے جنت میں ہی دوبارہ لے گئے میرے نبی کا وجود جنت والا ہے جنت آسمانوں سے اوپر ہے زمین دنیا میں رہے زمین یہاں پر ہے جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو پھر پیغمبر کے وجود میں خواص بھی جنت والے ہونے چاہیے تھے نبی جنت سے آئے اور دنیا دنیا پہ رہے ہیں تو کچھ اثار نبی کے جسم پہ دنیا کے ہیں کچھ اثار نبی کے وجود کے جنت میں ہے میں سارے اثار گراؤں گا تو بات بہت لمبی ہے یہ دنوں میں ختم ہونے والا نہیں میں صرف پانچ خواص پیش کرتا ہوں نمبر ایک خاصا خدا نے جنت میں لطافت رکھی ہے جنت میں کثافت نہیں ہے میں نے پیغمبر کے وجود کو حادیث کی روشنی میں دیکھا ہے میرے پیغمبر کے وجود میں لطافت ہے کثافت نہیں ہے حضرت پیغمبر کی والدہ آمنا فرماتی ہے جب نبی پاک میرے پیٹ میں تھے اور میں حمل کے ساتھ تھی ما شعرت انی حمل تو بھی مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا میرے پیٹ میں حمل موجود ہے بلا اجد و سکل کما تجد النسا جیسے عورتیں بچے کا بوجھ برداشت کرتی ہے مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا تو جیسے جنت کے وجود میں لطافت ہے میرے پیغمبر ماں کے پیٹ میں ہے وجود میں تب بھی لطافت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو لیا مدینہ مربرہ جانے لگے چلیے اس سے پہلے جبریل امین نے لیا حضور کو میراج کے لیے اش پہ لے جانے لگے جیسے جبریل کا نورانی وجود جا رہا ہے میرے محمد کا اسی طرح بشری وجود بھی جا رہا ہے جبریل کے وجود میں لطافت ہے حضور کے وجود میں جبریل سے بڑھ کے لطافت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے جبریل مکہ سے مدینہ ہے مدینہ سے تور سینا ہے تور سینا سے بیت اللہ ہے بیت اللہ سے مدین ہے مدین سے بیت المقدس ہے وہاں سے چلا ہے سدرت المنتہا تک پہنچا ہے جبریل سدرت المنتہا پہ رک گیا ہے میرا محمد سدرت المنتہا سے چلا حضور آگے چلے ہیں شریف الاقلام الاقلام پر پہنچے ہیں شریف الاقلام پہ بھی نہیں محمد عرش پہ پہنچے ہیں ارے جبریل کے وجود کی لطافت نے شدرت المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا ہے میرے محمد کی لطافت عرش محلہ تک لے گئی ہے تو پھر تجھے ماننا چاہیے حضور کے وجود میں جنت کی لطافت جبریل امین سے بھی بڑھ کر ہے میں نے صدیق کو دیکھا ہے ان نے حضور کو مکہ سے لیا مدینہ منورہ لے جانے لگے تین کلو میٹر کا لمبا فاصلہ ہے اٹھا کے جانا بشر کے بس میں نہیں ہے صرف دو سال کی عمر کا فرق ہے حضرت صدیق اکبر وجود میں نازک کمزور بھی ہے لیکن حضور کو کندھے پہ بٹھا کے سیدھی غار تک گیا ہے اس غار تک لے جانے کی وجہ میرے محمد کے وجود میں کسافت نہیں لطافت ہے میں نے تین دلیلیں دی ہے نمبر ایک ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی لطافت ہے نبی عرش پہ گئے ہیں تب بھی لطافت ہے نبی غار پہ گئے ہیں نبی میں تب بھی لطافت ہے تو جنت کا وجود لطیف ہوتا ہے میرے محمد کے وجود میں لطافت نظر آتی ہے میں نے جنت کو پڑھا ہے تو مجھے حادیث میں پتا چلا کہ جنت میں خدا نے نیند کو نہیں رکھا جنت میں ہمیشہ بیداری ہوتی ہے میں نے حضور کے وجود کو دیکھا ہے تو میرے پیغمبر میں جنت کا نقشہ نظر آیا ہے آپ حضور کے وجود کو پڑھ لیجئے نبی کے وجود میں دنیا کی وجہ سے نیند کے اثار تو آئے ہیں لیکن جنت کا سر بھی باقی ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے حضور سو گئے ہیں اٹھ کے بتر پڑے اور بزو نہیں کیا امی عائشہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ اتنا تو تیرا اب سے پہلے سو گئے بغیر وضو اٹھ کے بتر پڑے ہیں حضور وضو کے بغیر کبھی وطر ہو جاتے ہیں میرے پیغمبر نے اعلان کیا ہے یا عائشہ اینیت نامہ نے بلا یہ نام قلبی عائشہ نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے اگر آنکھ کو دیکھے اثر دنیا کا نظر آتا ہے نبی کے دل کو دیکھے جنت کا اثر نظر آتا ہے میں کہ تو جنت میں نیند نہیں ہے میرے محمد کے دل میں نیند نہیں ہے یہ جنت کے ساتھ نبی کے وجود پہ آئے ہیں توجہ رکھنا میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر لگو میرے نبی دنیا سے چلے گی حضور کا چار پائی پہ وجود پڑا ہے حضرات صحابہ کہنے لگے نبی وفا وفات پا گئے عمر بن ، خطاب کہنے لگے نبی پاک زندہ ہے اتنا موٹا سا مسئلہ عمر نہیں سمجھتا نہیں میرے دوستو توجہ رکھنا مسئلہ اور تھا عمر سمجھا ہے تو اور میں نہیں سمجھے میرے نبی خواب میں حضور سو رہے تھے خواب میں دو فرشتے آئے ایک فرشتے نبی کو دیکھا کہا یہ حضور سو رہے ہیں دوسرے نبی کو دیکھا کہا حضور جاگ رہے ہیں حضور جب نیند سے بیدار ہوئے فرمایا جو کہتے ہیں حضور سو گئے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے جو کہتے ہیں نبی جاگتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتا ہے جس فرشتے کی نگاہ میری آنکھ پر ہے وہ کہتے ہیں حضور سو گئے ہیں اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نے کہا حضور جاگتے ہیں نبی چار پہ ہیں جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے وہ کہتے ہیں وفات پاکے ہیں عمر کی نگاہ حضور کے دل پر ہے نے کہا حضور زندہ ہے نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے نبی کی آنکھ پہ موت ہے نبی کے دل پہ حیات ہے لیکن حضب بکر صدیق کا ہے وہ نبی کی آنکھ بھی دیکھتا ہے نبی کا دل بھی دیکھتا ہے صدیق سے زیادہ پیغمبر کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھتا صدیق نے عمر کو سمجھایا عمر بات کو سمجھو جب نبی سو جائے دل جاگتا ہو لیکن کہتے تو یہی ہے سو گیا ہے نبی کے دل میں حیات ہو لیکن کہنا تو یہی ہے دنیا کی موت آ گئی ہے میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر جنت میں نیند نہیں ہے تو نبی کے وجود کو دیکھا کل میں نیند نہیں ایک نقطے پہ توجہ رکھلا تم نے مسئلہ سنا ہوگا نبی سو جائے نبی کو خواب ہے تو وہی ہوتی ہے وہی ہونے کی وجہ کیا ہے وہی نبی کی آنکھ پر نہیں آتی وہی نبی کے کان پر نہیں نبی کے دل پر آتی ہے قرآن خود کہتا ہے پین نسل اللہ کلبے کا جبریل نبی کے دل پہ وہی لاتا ہے ارے جب نبی جاگتا ہے تو دل تب بھی جاگتا ہے نبی سوجے تو دل تب بھی جاگتا ہے نبی جاگے تب بھی وہی نبی سوجے تب بھی وہی ہے میں بتا یہ رہا تھا توجہ میں بتا یہ رہا تھا میں نے جنت کے اساد نبی کے وجود میں دیکھے ہیں آگے چلیے میں نے جنت کو پڑھا ہے احادیث میں مطالعہ کیا ہے اپنے کابر سے سنا ہے تو مجھے جنت میں نظر آیا کہ جنت میں کبھی ایب نہیں ہوتا میں نے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے پیغمبر کے وجود میں مجھے ایپ نظر نہیں آیا میری بات کو توجہ سے سمجھنا جس طرح جنت بے ایب ہوتی ہے نبی کا وجود بھی بے ایب ہوتا ہے اور نبی کے وجود کے بے ایب ہونے کی وجہ کیا ہے میں اقلی طور پہ نکتہ دینے لگا خدا نے انسان کو پیدا کیا انسان میں دو چیزیں ہیں ایک زمین مٹی کا وجود ہے اس میں آسمان سے آنے والی روح ہے خود قرآن کہتا ہے بلکت خلق نل انسان میں سلسال نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پیدا سب میں روحی پکولو پھر میں نے بدن میں روح کو ڈالا ہے پتا چلا انسانی بدن میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک زمین کی مٹی کا وجود ہے نمبر دو آسمان کی روح ہے تو پھر تجھے ماننا چاہیے کہ زمین سے بننے والا بدن اگر اس کو بھوک لگے تو خوراک زمین سے ملتی ہے اگر یہ بیمار ہو جائے اس کی دوائی زمین سے آتی ہے لیکن جنت سے آنے والی روح اگر یہ اس کو خوراک چاہیے تو آسمان سے آتی ہے اگر یہ روح بیمار ہو جائے اس کے لیے رسک بھی آسمان سے بھی آسمان سے آتا ہے جس کا نام وہی ہے اگر مٹی کا بدن یہ بنا بیمار ہو جائے اس کے لیے طبیب چاہیے جسے ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں اگر روح بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے جسے نبی اور رسول کہتے ہیں اور طبیب کے لیے ضابطہ یہ ہے جس مرض کا طبیب معالج ہوتا ہے اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے نبی امراض جسمانیہ کا نہیں امراض روحانیہ کا معالج ہے مرض روحانی کا نام گناہ ہے تو نبی جس مرض کا طبیب ہے اس اس طبیب کا مرض میں مبتلا ہونا اگر طبیب کا عیب ہے تو گناہ میں مبتلا ہونا پیغمبر کا عیب ہے اس لیے میں خدا نبی کے وجود کو یوب سے پاک رکھتا ہے اسی کو امت کی زبان میں یوں کہتے ہیں خدا نبی کو معصوم رکھتا ہے معصوم کا معنی یہ ہے اللہ کبھی بھی نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا نبی ہمیشہ گناہ سے پاک زندگی گزار ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور یہ قرآن تو کہتا ہے نبی سے گنا ہوا تم والے کیسے کہتے ہو نبی سے گناہ نہیں ہوا میں نے کہا تم پڑھو جو آیت یہ بتائے نبی سے گنا سورت فتح پڑی ہے میں نے کہا جی ہاں پڑی بھی ہے امام شیخ سرفراز سے سمجھی بھی ہے کہا جی اس میں کیا لکھا میں نے کہا کر کہتے غفر اللہ ما تقدم کا قرآن کہتے نبی جو تیرا گنا تھا ہم نے معاف کر دیا پہلے والا اور بعد والا جب گنا زمبل قرآن کہتا ہے تم زمبل کیوں نہیں مانتے میں نے کہا میں دو بات بات عرض کرتا ہوں توجہ سے سمجھنا ارے ایک ہی لفظ ہوتا ہے نسبت نبی کی طرف ہے تو مانا اور ہوتا ہے اور نسبت اگر امتی کی طرف ہو تو مانا اور ہوتا ہے بالکل سمجھانے کے لیے ایک لفظ محبت ہے اگر میں بھی تمہیں جلسے میں کہہ دوں بے ختم نبوت والو تم جلسہ ذرا مختصر کرو مجھے بیٹی یاد آ رہی ہے آپ ایک ہر کسی نے کہنا ہے بھائی بیٹی کا یاد آنا تعجب کی بات نہیں ہے میں کہہ دوں جلسہ مختصر کرو مجھے بیگم یاد آ رہی ہے تو سب نے ہنس پڑنا ہے بھائی ہے تو لفظ یاد آنا نسبت بیٹی کی طرف ہو تو مانا اور ہے اور بیوی کی طرف ہو تو مانا اور ہے زمبر نسبت امت کی طرف ہو تو مانا اور ہے نبی کی طرف ہو تو مانا اور ہے کہتے ہیں نبی کی طرف ہو تو مانا اور کا کیا مطلب میں نے کہا تجھے بات مثال سے دوں گا اگر علمی زیادہ بات کروں گا تیری عقل سے ماں بڑا ہوگی اصول کو یاد رکھنا گفتگو تیری عالم سے ہو قائل دلیل سے کرنا گفتگو تیری غیر عالم سے ہو تو پھر قائل مثال سے کرنا عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور غیر عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے میں مثال سے بات کرنے لگا صاحب پڑھا رہے تھے مولوی صاحب درس دے رہے ہیں ادھر سے مہمان آ گیا شگت کو بھیجا چھوٹے بچے کو بیٹا گھر جاؤ شیشے کے گلاس میں ایک گرم دودھ کا ایک شیشے کے گلاس میں ایک پاؤ گرم دودھ لے آؤ وہ بچہ لے کر آ گیا آیا تو اچانک پاؤں کو ٹھوکر لگی اس کا دودھ گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا بچہ کھڑے ہو کے رونے لگا استاد جی مجھے معاف کر دی رہی ہے استاد نے کہا تو نے جان بوجھ کے توڑا ہے کہا جی میں نے جان بوجھ کے تو نہیں توڑا پھر تو معافی کس بات کی مانگتا ہے تو بیٹھ جا وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے معاف کر دی رہی ہے استاد نے کہا تو بیوقوف ہے تیرا قصور نہیں ہے معافی کس بات کی کہتے نہیں استاد جی میرا جرم ہے مجھے معاف کر دیجیے آنے والا مہمان سمجھدار تھا اس نے کہا استاد جی یہ بچہ ذکی ہے بچے کی حص بڑی تیز ہے آپ یوں نہ کریں یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے لیکن تم بچے کی تسلی کے لیے کہہ دو بیٹا جسے تو جرم سمجھتا ہے نا میں نے معاف کریا وہ خوش ہو جائے گا استاد کہہ دے بیٹا یہ جرم تو نہیں ہے لیکن تو جرم سمجھتا ہے چل میں نے تیرے جرم کو معاف کیا بچے کا دل بڑا ہوتا ہے کبھی نبی بھول کر کام کرتا ہے اس کو گنا کہتے نہیں ہے لیکن نبی کہہ دیتا ہے اللہ میں نے بھول گیا مجھے بھولنا چاہیے نہیں تھا میرے گنا کو معاف کر دیجیے پھر خدا بھی کہتا ہے میرا پیغمبر یہ گنا بنتا تو نہیں ہے لیکن جسے تو گنا کہتا ہے چل میں نے اسے بھی معاف کر دیا خدا نبی کی زبان کو نقل کرتا ہے بھائی مان تو نے عقیدہ بنا کے بیٹھ کیا ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا پیغمبر کی ذات معصوم ہے جنت میں ایب ہوتی ہے نبی کی ذات بھی بے ایب ہوتی ہے نبی کی ذات میں کبھی ایوب نہیں ہوتے میں کہتا ہوں میں نے جنت کے مندر کو دیکھا ہے تو جنت کو دیکھ لے جنت میں بھوکا تصور بھی نہیں ہے جنت میں ہمیشہ خوشبو ہوتی ہے میں نے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے جب نبی پہ تھکاوٹ کے اثار ہے پسینہ آیا ہے یہ دنیا کا اثر ہے لیکن پسینے کو سونگا ہے تنس بن مالک کہتے ہیں شمائل ترمزی میں روایت موجود ہے تو تو مسکل من ارک رسول اللہ میں نے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ کبھی کسی خوشبو کو دیکھا نہیں ہے تو میں نے کہا پسینہ آیا یہ دنیا کا اثر ہے پسینے میں خوشبو ہے یہ میرے پیغمبر میں جنت کا اثر ہے ہے <laughs> میں بات یہ کہہ رہا تھا میرے پیغمبر کے بارے میں الخصائص القبر علی سیوتی میں روایت موجود ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ان نبی کان دخل غائب حضور بیت الخلاء میں گئے میں نبی کے پیچھے بیت الخلاء میں چلے گئی حضور بیت الخلاء سے نکلے میں بیت الخلاء میں گئے عجیب منظر یہ تھا انی لم ارا شیا بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں تھا الا انی اجد راحت الطيب راحت الطيب میں نے خوشبو کو سونگا میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا حضور اب بیت الخلاء سے باہر نکلے میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء بادام آئی ادھر تو خوشبو کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے نبی فرمانے لگے انا معاشر الانبیاء تم بد اجسادنا الا ارواح اہل الجنہ ایسا تو نہیں جانتی نبی کے جسم کو جنتی روح کی طرح تربیت کی جاتی ہے جب نبی کے وجود سے کچھ نکل جاتی ہے اس کو زمین نگل بھی لیتی ہے ادھر خوشبو بھی آ جاتی ہے میرے پیغمبر کو براز مبارک آیا ہے یہ دنیا کا اثر ہے لیکن اس میں خوشبو ہے یہ جنت کا اثر ہے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو ہے نبی کے بولو براز میں بھی خوشبو ہے چلیے میں ایک نقطہ کرتا چلا جاؤ جب جنت میں ہوگا تو پھر براس کا تصور بھی نہیں ہے لیکن دنیا میں ہوگا براس تو ہوگا لیکن وجود جنت کا ہے براس دنیا کی وجہ سے ہے جب پیغمبر یہاں سے پھر جنت میں میں گئے ہیں تو قبر براس کا تصور بھی نہیں ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم یہ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ ہے نبی کو قبر میں رسک ملتا ہے میں نے کہا جی ہاں، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کو قبر میں رزق ملتا ہے پھر مجھے وہ کہنے لگا جب نبی قبر میں کھاتے اور پیتے ہیں ارے یاسب اللہ بتاؤ بولو براس کے لیے کہاں جاتے ہیں میں نے کہا ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے ہم تو خان کاہوں والے ہیں ہم تو رائبن والے ہیں ہم تو دعا دے کر کہتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے پھر خدا تجھے جنت میں لے جائے مجھے یہ بتا تو جنت میں کھائے اور پیے گا دکھاؤں اور پیوں گا تو میں نے کہا پھر تو یہ بتا بولے براس کے لیے جہنم میں جائے گا مجھے کہتے ہیں جی نہیں تو میں نے کہا پھر تو کہاں جائے گا کہتے جنت میں تو بولو براز ہے ہی نہیں میں نے کہا جس طرح تو جنت میں جائے کھائے اور پیے گا بولو براز نہیں کیونکہ تو جنت میں ہے تو میرا نبی کا روزہ بھی جنت ہے نبی تو جنت میں ہے بھابی بولو براس کا تصور بھی نہیں ہے میں بتائیے رہا تھا میں نے پیغمبر کے وجود کو جنت میں دیکھا ہے جنت کے نقشے دیکھے ہیں تو مجھے جنت میں نظر آیا جنت میں موت کا تصور نہیں ہے جنت میں حیاتی حیات ہے میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے تو چاہیے تو یہ تھا نبی کے وجود پہ جنت نبی کے وجود پہ کبھی موت نہ آتی لیکن چونکہ دنیا میں ہے کلو نفس نزاکت الموت کب آتا ہے کلو من علیہ فان کب آتا ہے کا کب آتا ہے پیغمبر کے وجود پہ موت تو آنی ہے لیکن یہ وجود جنت والا ہے یہ وجود دنیا والا تو نہیں ہے کہ نبی پہ موت یوں آئی ہے مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں حضور نے موت کا معنی کیا ہے ان اللہ قبض ارواحکم گم بردا علیہ شاہ نبی نے موت کا معنی قبضے رو کیا ہے عربی زبان میں قبض کے دو معنی آتے ہیں توجہ میری طرف رکھے عربی زبان میں قبض کے دو معنی ہیں میرے ہاتھ میں کنگا تھا میں نے ہاتھ کو پھیلا دیا کہتے ہیں بسط تو یہ دی میں نے ہاتھ پھیلا دیا ہے میں نے سمیٹا کہتے ہیں قبض تو یہ دی میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا ہے تو کبھی قبض بستن کے مقابلے میں آتا ہے اور کبھی عربی زبان زبان میں قبض یہ نہیں ہوتا میں نے اس کو لے لیا پوچھو جی خاکوانی صاحب کا یہ ڈنڈا کدھر ہے جی مولانا گمن کے پاس ہے پہلے ان کے قبضے میں تھا اب میرے قبضے میں تھا ادھر سے نکلا تو میرے قبضے میں آیا اسے بھی قبضن کہتے ہیں تو کبھی قبضن کا معنی خروج ہوتا ہے ایک سے نکل کے دوسرے کے پاس چلا جانا اور کا معنی سمیٹنا ہوتا ہے پھیلا تو سمٹ گیا مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ وہ قبضول کے دو موت کے دونوں معنی جانتے مولانا فرمانے لگے کو معنی سمٹ جانا ہے ایک کو معنی نکل جانا ہے جب امتی پہ موت آتی ہے تو روح نکل جاتی ہے یہ بھی قبض روح ہے اور جب محمد پہ موت آتی ہے روح وجود میں سمڑ جاتی ہے اس کا نام بھی قبض روح ہے میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا تھا دنیا کی بڑے سے ظاہر پہ موت آئی ہے لیکن کلب اتر پہ جس طرح نیند نہیں ہے قبل کے اتھر میں اسی طرح موت بھی نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بات تجھے تجھے اتنے مضبوط ملے گے میں نوتوی کے فلسفے کے علاوہ تو جواب دے ہی نہیں سکتا میں صرف ایک سوال اٹھاتا ہوں ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں نے کہا بھائی تم یہ بتاؤ حضور پاک پیغمبر ہے نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح کیوں حرام ہے مجھے وہ کہنے لگا اس لیے کہ امت کی روحانی ماں ہے اس لیے نکاح حرام ہے میں نے کہا استاد کی بیوی بھی تو یہ تیری روحانی ماں ہے تیرے شیخ کی بیوی بھی تو روحانی ماں ہے اس روحانی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہتے ہو سکتا ہے میں نے کہا تو نکاح روحانی ماں ہے نکاح نہیں ہوتا یہ بھی روحانی ہے اس سے نکاح کیوں ہوتا ہے کہتا جی مجھے نہیں پتا میں نے کہا کوئی اور دلیل پیش کر مجھے وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں نبی کے ساتھ اس لیے بیوی کے ساتھ اس لیے نکاح نہیں ہے چونکہ نبی قبر میں میں زندہ ہے نے کہا تیری دلیل تو ٹوٹ جائے گی مجھے وہ کیسے میں نے کہا شہید بھی تو قبر میں زندہ ہے پھر شہید کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی ایسی وجہ بیان کر جس کا توڑنا ہو کہتے مجھے بات سمجھ نہیں آئی میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا ایک معاملہ شہید کا ہے ایک معاملہ نبی کا ہے شہید کا وجود دنیا کی زمین والا ہے نبی کا وجود جنت والا ہے جب شہید پہ موت آئی ہے اس کی روح نکل گئی ہے اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی کلیتن موت آنے سے بیوی نکاح سے الگ ہو گئی تو بیوہ بن گئی اب کوئی والا نکاح کرے تو کر سکتا ہے میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے اس کی کی موت وجہ سے سے روح پورے جسم سکڑ سکڑ کے اتر میں جمع ہو گئی ہے تو نبی کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے نکاح سے تو تب نکلتی جب پورے وجود سے روح نکل جاتی نبی کی روح پاؤں مبارک سے لے گئی سر مبارک میں پھیلی تھی کلب اتر میں سمٹ گئی ہے جب نبی کے کل قلب میں حیات موجود ہے تو بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے اس کو بیوہ کہتا ہی نہیں ہے شہید کی بیوی نکل گئی ہے اس کو پہلے موت ملی پھر حیات ملی ہے اور نبی کی موت کا معنی اور ہے شہید کی موت کا معنی اور تھا ادھر نکاح میں بیوی بیوی رہی ہے ہے ادھر نکل گئی میں بتائیے رہا تھا پیغمبر کے ظاہر پہ موت آئی ہے دنیا کے اثر کی وجہ سے نبی کے قلبے میں حیات ہے جنتی وجود کی وجہ سے میں نے پانچ دلیل صرف اس پہ بیان کی ہے میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے میں سے بڑھ کے بات ارے میرا اور تیرا وجود وجود زمین والا ہے ہر آدم سے لے کر عیسیٰ ان کا وجود جنت والا ہے میرے پیغمبر کا وجود جنت الفردوس والا ہے نبی امتی میں یہ فرق ہے جو مٹی اور جنت میں فرق ہے اور جنت نبی اور نبی الانبیاء میں فرق ہے جو جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے میں نے کہا میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے ارے جنتی وجود کے ہوتے ہوئے جہنمی وجود کو کون مانتا ہے ارے خوشبو والے وجود کے ہوتے ہوئے بدبو والے کو کون مانتا ہے میں بات یہ کہہ رہا تھا میرے پیغمبر کی تعریف میں نے کی ہے آگے چلیے میں نے کہا نمبر دو دلیل نبوت پہ بات کرتے ہیں دلیل نبوت کا معنی معجزہ ہے خدا جسے نبوت دیتا ہے اسے دلیل نبوت بھی دیتا ہے دلیل نبوت کا معنی خدا نبی کو ایسی چیز دیتا ہے جو امت کو آجز کر دیتی ہے امت کو لاچار کر دیتی ہے میں نے پہلے انبیاء کی زندگی کو پڑھا ہے مجھے انہیں معجزات نظر آئے لیکن وہ معجزات عملی تھے میں نے اپنے محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مجھے عملی بھی نظر آئے ہیں ادھر علمی بھی نظر آئے ہیں میں نے نبی کو دیکھا بو جزاد عملی بھی ہے مو جزاد علمی بھی ہے وہ جزات میرے نبی کی خصوصیت نہیں ہے یہ تو پہلے انبیاء کو بھی ملے تھے میرے نبی کی خصوصیات موجزہ علمی ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں میرے دوست اس نقطے پر ذرا توجہ رکھنا آخر اس کی وجہ کیا ہے خدا نے پہلے انبیاء کو عملی موجزے دیے علمی موجزہ نہیں دیا میرے نبی کو موجزات عملی بھی دیے ہیں اور علمی معجزہ بھی دیا ہے تعلوم دیوبند کا چالیس سالہ محتمل کاری محمد طیب حکیم الاسلام کہتے ہیں مقصد دیوبند کے ارور کرو سے کہتے میں مسئلہ کے دیوبند کا خدا کی قسم محقق نہیں ہوں میں مسئلہ کے دیوبند کر ناکل ہوں لوں میں اپنی ہر بات کو کابل سے پیش کرتا ہوں میری کوئی تحقیق نہیں ہے میری تحقیق آج ہے اس پہ جوتی مار دے لیکن کابل علماء دیوبند کی تحقیق کو کبھی مسترد نہ کرنا کاری محمد طیب ہے کاری صاحب فرمانے لگے فرمایا بات کو سمجھو ادھر موجزات عملی ہے نبی کو موجزہ علمی کیوں ملا ہے اور جب عابد چلا جاتا ہے ساتھ عبادت بھی چلی جاتی ہے تیری مسجد میں نمازی تھا فوت ہو گیا نماز کی جگہ ختم ہو گئی تیرے گاؤں میں روزے دار تھا وہ چلا گیا روزہ بھی ختم ہو گیا حاجی حج کر چالی سال سے کر رہا تھا وہ چلا گیا اس کی جگہ بھی حج بھی ختم ہو گیا جب عامل جاتا ہے عمل ساتھ چلا جاتا ہے لیکن جب عالم جاتا ہے تو اس کے کے کے علم وہ چھوڑ جاتا ہے ایک عالم چلا گیا پیچھے پیچھے شاگرد چھوڑے چھوڑے ہیں ہیں ارے کاری چلا گیا حفاظ شیخ الحدی چلا گیا پیچھے محدت چھوڑے ہیں آبد کا معاملہ اور ہے آبد جائے عبادت ساتھ چاہتی ہے عالم جائے علم کے سرات چھوڑ کے جاتا ہے ان کی نبوت بختی تھی ان کو موجودہ عملی ملا ہے نبی گیا موجزات بھی ہیں پھر نبی کی موجود نبی کی نبوت یہ چونکہ دائمی تھی خدا نے علمی دیا ہے ہے نبوت بھی رہنی موجزہ بھی رہنا میں دلیل نبوت پہ بات کر رہا تھا میں نے دلیل نبوت کو سمیٹا ہے اپنے وقت کو مختصر کرنے کے لیے توجہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں ساڑھے چار پہ بات ختم کر کے حضرت کو دعا کے لیے عرض کر دوں گا توجہ رکھنا نمبر آخری میں کہتا ہوں وصف نبوت وسو نبوت کا معنی نبوت اور رسالت ہے محمد میرے پیغمبر کی ذات ہے رسول اللہ میرے پیغمبر کا وصف ہے یہ نبوت اور رسالت ہمارے نبی کے میں سے ہے لیکن عجیب بات یہ ہے ہم نے قرآن کریم کو دیکھا ہے تو قرآن کریم میں عجیب منظر نظر آیا خدا کہتے تل کا رسول فضل اللہ آباد ارے رسول تو آدم بھی ہے رسول تو ابراہیم بھی ہے رسول تو موسا نو بھی ہے لیکن پورا قرآن کھول لے رسول اللہ خدا نے صرف حق محمد کی ذات کو کہا ہے فرمائے محمد اور رسول اللہ ممکن ہے تیرے ذہن میں آ آج ہے میری آیت تو موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کہتے تھے اس کال عیسب مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیہ کو دیکھو ان نے بھی رسول اللہ کہا میں نے کہا نانا دونوں میں فرق ہے قرآن کہتے ہیں محمد الرسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رسول اللہ علیہ ادھر علیہ آ گیا ہے ادھر علیہ کا سیگا موجود ہی نہیں ہے تو جو خدا نے دیا آدم علیہ السلام رسول تھے لیکن رسول اللہ نہیں کہتے انہیں آدم صفی اللہ کہتے ہیں حضرت نور رسول ہیں انہیں رسول اللہ نہیں کہتے انہیں نور نجی اللہ کہتے ہیں ابراہیم رسول ہے انہیں رسول اللہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں حضرت موسا رسول ہے انہیں رسول اللہ نہیں موسا کلیم اللہ کہتے ہیں عیسا رسول ہے انہیں رسول نہیں روح اللہ کہتے ہیں میرا محمد رسول ہے انہیں رسول اللہ بھی کہتے ہیں نقطے پہ توجہ لا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کے کلمے کو دیکھ لے تجھے کسی کے کلمے میں رسول اللہ نہیں ملے گا میرے محمد کے کلمے کو دیکھ لے تو رسول اللہ کا تجھے کلمہ ملے گا محمد رسول اللہ جہاں نبوت کی بات کرتا ہے حتم نبوت کی بات بھی کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے حضور کو نبی بھی مانتا ہے آخری نبی بھی مانتا ہے رسول اللہ میں رسالت بھی ہے اور ختم رسالت بھی ہے تو کہے گا وہ کیسے میں کہ منع ہے رسالت کا معنی دو چیزیں ہیں خالق سے علم و عمل لے لینا مخلوق کو علم و عمل دے دینا آدم سے لے کر عیسیٰ خالق سے علم و عمل لیتے رہے امت کو علم و عمل دیتے رہے میرے محمد نے بھی خالق سے علم و عمل لیا ہے امت کو دیا ہے ان کے لینے کا انداز اور ہے دینے کا انداز اور ہے میرے محمد کے لینے کا انداز بھی اور ہے اور دینے کا انداز بھی اور ہے میں کہ ہاں ہاں خدا نے آدم کو دیا ہے تو جنت میں علم و عمل دیا ہے خدا نے ابراہیم کو دیا ہے کبھی چکھا کبھی مکہ مکرمہ میں دیا ہے خدا نے نو کو علم و عمل دیا ہے میں جودی پہاڑ تک لے جا کے دیا ہے خدا نے عیسیٰ کو علم و عمل دیا ہے تو آسمانوں تک لے جا کے دیا ہے یوسف علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے تو تخت شاہی پہ بٹا کے دیا ہے سلمان علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے خدا نے تخت پہ اڑا کے دیا ہے حضرت دعود کو علم و عمل دیا ہے تو تاج شاہی پڑا کے دیا ہے میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا ہے نقطے پہ توجہ رکھنا جب خدا نے میرے محمد کو علم و عمل دیا ہے کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے کبھی صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے کبھی مکہ مکرمہ میں چاہے زمزم پلا کے دیا ہے کبھی خدا نے براق پہ اڑا کے دیا ہے کہتا ہوں ہاں ہاں خدا نے جب میرے نبی کو علم و عمل دیا تو مدینہ منورہ پہنچا کے دیا تور سینا دکھا کے دیا بیت الحم پہنچا کے دیا بیت المقدس امام بنا کے دیا آگے چلتا چلا گیا میرے نبی کو خدا نے علم و عمل عمل دیا ہے عرش محلہ تک لے جا کے دیا ہے میں نے قرآن کو کھولا ہے ادھر کعبہ کو دیکھا ادھر عرش محلہ کو دیکھا تو مجھے قرآن میں آیت نظر ہے قرآن کہتا ہے ان ابل ابیت علامہ سے مبارکہ زمین پہ جتنے مکان بنے ہیں پہلے مکان کا نام کعبہ ہے میں نے عرش کے بارے میں قرآن کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے خدا نے سات زمینیں بنائی ہے پھر سات آسمان بنائے ہیں بس یہ کرسی اس سماوات بلر سے خدا نے سات آسمانوں کے اوپر کرسی کو رکھا ہے مکان عرش علما امام الوسی تفسیر یہ رول معنی میں لکھتے ہیں اس کرسی کے اوپر خدا کا سمندر ہے سمندر پہ خدا کا عرش ہے پھر میں یوں کہوں گا کعبہ مکان اول کا نام ہے عرش مکان آخر کا نام ہے خدا جب محمد کو دینے پہ آئے آغاز کعبہ سے کیا ہے اور انتہا عرش محلہ تک لے جا کے دیا ہے لیکن تو ہاں, ہاں ان میں علم و عمل تو دیا ہے لیکن ان کو علم و عمل دینے کا انداز کیا ہے کسی کو جنت میں رکھا کسی کو جودی پہاڑ پہ رکھا کسی کو تور سینا پہ رکھا کسی کو قوت المقدس پہ رکھا لیکن جو دینے کے مقام بنتے تھے خدا نے سارے میرے میرے محمد پہ ختم کر دی ہے کعبہ سے ابتدا کی ہے عرش پہ انتہا کی ہے تو مجھے بتا کعبہ سے پہلے ابتدا بتا دے عرش کے بعد انتہا بتا دے کعبہ سے پہلے ابتدا نہیں ہے عرش کے بعد انتہا نہیں ہے خدا نے علم و نبی کو دیا ادھر ابتدا کر دی ادھر انتہا کر دی میرے محمد نے لیا ہے تو لینے کے جو مقامات بنتے تھے وہ سارے طے کر لیے ہیں وہ جب بات دینے کی آئی ہے میں کہتا ہوں ہاں, ہاں، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء نے علم و عمل دیا ہے لیکن امت کو دیا ہے ارے جن کو دیا ہے انسان کو دیا ہے میرے محمد کی باری آئی ہے تو علم و عمل دینے کے لیے تیرا نقطے پہ توجہ رکھنا باقی انبیاء علم و عمل دیا صلاح کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا میرے محمد کی باری آئی ہے تو علم و عمل کبھی جنات کو دیا ہے کبھی علم کو دیا ہے کبھی حور و غلمان کو دیا ہے کبھی ملائک کو دیا ہے کبھی شجر و حجر کو دیا ہے میں سے بڑھ کے تو ہاں کبھی صلاح کو دیا ہے اتکیا شہدا کو دیا ہے ارے صحابہ صدیقین کو دیا ہے اس سے بڑھ کے گئے تو کائنات میں سب سے سے اونچا مقام خدا نے نبوت کا رکھا ہے پہلے مقام سالے کا ہے پھر شہید کا ہے پھر صدیق کا پھر نبی کا ہے سب سے اونچا مقام انبیاء کا تھا میرا محمد جب دینے پر آیا ہے تو علم و عمل حضور نے انبیاء کو دیا ہے نبی سے اوپر کوئی مقام بنتا ہی نہیں ہے عرص کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے نبی کے اوپر کوئی زمان نبی کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے میرے دو لفظوں پہ توجہ رکھنا میں نے گزارش کی ہے عرص کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے نبی کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے نبوت مقام کی انتہا ہے عرش مکان کی انتہا ہے ہے نبی لینے کے لیے عرش تک پہنچا ہے میرے محمد نے دیا ہے نبیوں تک پہنچا ہے تو کہے گا دلیل کیا ہے میں ہاں،, ہاں بیت المقدس کے موقع پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سارے انبیاء جمع ہے میرے نبی امام بنے ہیں حضور نے نماز پڑھائی ہے باقی نبی نماز پڑھ رہے تھے لیکن کبھی تو نے غور کیا یہ نقطہ میرا نہیں ہے علامہ قادر بھی سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں ولقت کا من المسانی والقرآن العظیم کے تحت لکھتے ہیں فرماتا ہے جو آگے کھڑا وہ قرآن والا ہے جو پیچھے کھڑا تو رات والا ہے جو آگے کھڑا کھڑا قرآن والا ہے جو پیچھے کھڑا انجیل والا ہے جو آگے کھڑا وہ قرآن والا ہے اور جو پیچھے وہ زبور والا ہے ارے آگے قرآن والا پیچھے صحیفے والا تو پھر تجھے ماننا چاہیے آگے والا قرآن پڑھتا ہے پیچھے والا تو رات تو پڑھ نہیں سکتا نماز ہوگی نہیں قرآن پڑھ نہیں سکتا قرآن ملا نہیں ہے تو پھر تجھے یہ بات ماننی چاہیے ہمارے نبی نے قرآن پڑھا ہے حضرت موسا اور عیسا سارے امبیا نے خاموشی سے سنا ہے پھر مجھے تو بتا کہ جب اللہ قیامت کے دن خدا اجر نماز کا دے گا ان امبیا کو رکو کا دے گا رکو کیا ہے انہیں سجدے کرے گا سجدہ کیا ہے توجہ رکھنا ارے انہیں سجدے کرے گا کیا ہے رکو بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے تو ہاں ختم نبوت کا اتفاقی اسٹیج ہے میں اختلافات کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن یہ بات تو مان لینی چاہیے نا اختلاف اس پہ ہوگا امام کے بیچ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں لیکن اس پر تو اتفاق ہے نا کہ سورت فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے یہ تو دونوں مانتے ہیں میں اتفاقی اسٹیج کی بات کرتا ہوں قیامت کے دن خدا قیام کا جر دے گا وہ نبی نے کیا ہے رکوع کا اجر دے گا وہ نبی نے کیا ہے سجدے کا اجر نبی نے کیا ہے انبیاء کو خدا قرات کا اجر بھی دے گا نبی امام کے پیچھے قرات تو کی نہیں ہے پھر کیوں دیا ہے پھر میں یوں کہتا ہوں جناب نگر کی مسجد میں اثر کی نماز تو پڑھے گا امام قرآن پڑھے گا تو نہیں پڑھتا لیکن قیامت کو جو اجر ملے گا خدا امام امام خدا سے اجر لیتا ہے تجھے دیتا ہے تو تیرا امام خدا سے قرات کا اجر لے کے تجھے دینے کا سبب بنتا ہے میرا محمد خدا سے لے کے انبیاء کو دینے کا سبب بنتا ہے تیرے امام کی تیرے لیے امام الانبیاء کی گراہ انبیاء کے لیے پھر تجھے مان لینا چاہیے کہ میرے محمد جب لینے پر آئے سے چلے عرش پہ پہنچے ہیں وہ جب دینے پر آئے ہیں جنوں انس کو دیا غلمان کو دیا شجر و حجر کو دیا بلائک سلحا کو دیا اور انبیاء کو دیا ہے چناب نگر کے دوستو مجھے تو بتاؤ کوئی لینے کی جگہ بچی ہے بولو کوئی دینے کی جگہ بچی ہے رسول کا کام کیا ہے اللہ سے علم و عمل لینا اور مخلوق کو دینا نہ لینے کی جگہ بچی نہ دینے کی جگہ بچی اب نبی کی ضرورت کیا ہے نہیں سمجھا اب نبی کی ضرورت کیا ہے بھائی نبی کا کام تو یہی تھا نا خدا سے علم و عمل لے لے مخلوق کو علم دے دے علم لینے کے مقام بھی حضور نے طے کر دیے علم دینے کے مقام بھی طے کر دیے اب بتا نبی کی ضرورت کیا ہے میں دنیا بھر کے قادیانیوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ کے لیے ہماری بات کو سمجھو میں نفرت کی بنیاد پہ نہیں کہتا میں دنیا بھر کے قادیانیوں کو حضور کی غلامی کی دعوت ہاتھ دیر کر کی بنیاد پہ نہیں کہتا اگر تم مرحلہ بچا ہوتا ہم بھی تمہارا ساتھ دے دیتے حضور کے آنے پہ مرحلے ختم ہو گئے ہیں نہ دینے کی گنجائش موجود ہے نہ لینے کی گنجائش موجود ہے اسی لیے تو خدا نے فرمایا میرے نبی کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ جب ہمارے ختم نبوت والے کہتے ہیں او بھائی مرزا مرزائی محمد رسول اللہ پڑھے انہیں کلمہ نہ پڑھنے دو لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہ پڑھنے دو میں ان باتوں پہ بات نہیں کرتا جو ختم نبوت کا اسٹیج تجھے دلیل دیتا ہے میں وکالت کرتے ہوئے بات کرنے بھائی ہم اس کو مان لیتے کوئی گنجائش تو نکلتی نا جب نبی کو محمد رسول اللہ کہہ کے گنجائش بچی ہی نہیں ہے نہ جگہ لینے کی ہے نہ جگہ دینے کی ہے ہم نہ لینے والا مانتے ہیں نہ دینے والا مانتے ہیں میرے محمد نے لینے پر بھی انتہا کر دی ہے میرے محمد نے دینے پر بھی انتہا کر دی ہے حضور لینے میں بھی اخیر ہے نبی دینے پر بھی اخیر ہے میرے نبی کی ذات کو دیکھو تب بھی بے ہے میرے نبی کی دلی کو دیکھو تب بھی بے عیب ہے میرے نبی کے وصف کو دیکھو تب بھی بے عیب ہے میرا محمد بے عیب ہی بے عیب ہے آخری بات کیا کہ اجازت چاہتا ہوں ہاں ہاں تجھے دعوت دی جاتی ہے حضور کا دفاع کرنا ہے تو بھی کرے گا میں بھی کروں گا یہ تیرا اور میرا ایمان ہے توجہ رکھنا لیکن اپنی مرضی سے کبھی نہ کرنا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کڑی سے حضور کا غلام نہیں ڈرتا جیل سے نہیں ڈرتا بیڑی سے نہیں ڈرتا ہاں ہاں اپنے کابل کی جھڑک سے ضرور ڈرتا ہے میں جیل سے نہیں ڈرتا لیکن کابل پھر کی ناراضگی سے رفت ہو یعنی اس نے کہا ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے ضرور کریں گے لیکن کافر کی پالیسیوں کے مطابق کریں گے یہ کہہ دیں گے آگ لگا دو ہم لگا دیں گے یہ لگی آگ کہہ دو بجا دو ہم بجا دیں گے آگ لگانے میں بھی ان کی مانیں گے بجانے میں بھی ان کی مانیں گے آپ میری تائید فرماتے ہیں فرماتے ہیں بھائی ہاں بس اس نقطے کو آپ ذہن نشیر فرما لیں میں نے ان کو تجاوز نہیں کرنا ضرور سے زیادہ غیرت مند نہیں بننا ضرورت سے زیادہ دلیر نہیں بننا اللہ کی قسم یہ دلیر بھی ہیں باشور بھی ہیں ہمارے پاس کبھی دلیری ہوتی ہے شور نہیں ہوتی میں بات ختم کر رہا تھا بات میں ختم کرتا ہوں میرا وقت بالکل پورا ہو گیا میں نے کہا میں اور آپ دفاع کرتے ہیں نا وہ ہماری ضرورت ہے حضور کی ضرورت نہیں ہے کیوں ان کا نام خدا نے محمد رکھا ہے جو ان کی شان میں بکواس کرے گا قلم اس کی تردید کرے گا ان کی زبان میں ان کے خلاف بکے گا ہونٹ اس کی تردید کرے گا جو ہونٹ نبی کے خلاف بولتا ہے وہ ہونٹ نبی کا دفاع بھی کرتا ہے پہلے دفاع کرتا ہے پھر مذمت کرتا ہے پہلے قلم حضور کا دفاع کرتا ہے پھر تردید کرتا ہے تو نبی کی دفاع کے لیے مجھے اور تیری ضرورت نہیں ہے خدا نے حضور کو نام محمد دے کے میرے اور تیرے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے تو کرے گا تو میرے اور تیرے ایمان کا مسئلہ ہے پیغمبر کا کوئی احسان نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کا سچا غلام بنائے واخر